شہادت وہ بھی آسانی اور عافیت کے ساتھ اللہ ارزقنی شہادت من کفی یسر و عافیہ یا اللہ مجھے آسانی اور عافیت کے ساتھ اپنی طرف سے شہادت نصیب فرمائیے